شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے اللہ سے سنا وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے منت ماننے سے منع کیا اور فرمایا یہ تقدیر کے کسی فیصلے کو نہیں ٹال سکتی اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیالیس